محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھی دینی ماں اور بہنوں آج خطبے کا موضوع اصل میں ہے ان نل ابرار ہم اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کے اس بات پر عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے لیکن اس زندگی کے بعد ایک دائمی زندگی آنے والی ہے جس میں لتجزا کل نفس بما تسعا اور وہ قیامت کے دن سے شروع ہوگی اور یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے اللہ فرماتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم دیکھیں دنیا کی زندگی میں کس نے کیا کیا عمل کیا ہے اسی کے مطابق اس کو بدلا دے دی ہے اسی لیے قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین یعنی بدلا دینے والا دن یہ ہر انسان دنیا میں جو کچھ اس زندگی میں کر رہا ہے اس کے بدلہ ملنے کا جو وقت ہے دن ہے اسی کو کہا جاتا ہے یوم القیامہ وہی ہے یوم الحساب حساب کتاب کا دن اور وہی ہے یوم الدین جو جدا اور صدا کا دن ہے قیامت کے دن سب سے بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جن کو ابرار کہا ان الابرار لفی علی کے اندر جن لوگوں کو مقام و مرتبہ جن مسلمانوں کو جگہ مل گئی سب سے بڑے خوش نصیب وہ ہوں گے الجنت فقد فاض جس انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بڑی کامیابی فقط فاض فوزن عظیمہ کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے قیامت کی گھڑی کو آسان کر دے لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ آخرت کی فکر وہ انسان کرتا ہے آخرت سے وہ ڈرتا رہتا ہے جو اپنے متعلق سوچے کہ ابھی تک میں کچھ نہیں کیا جب انسان یہ سوچ لے میں نے بہت کچھ کر لیا تو سوچتا ہے کہ اب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے وہی انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی ابرار کی ایک طریقے ایک ابرار کی ایک علامت اللہ نے یہ بیان کی وہ دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کا شر بالکل عام ہوگا ابو سن کاموا مطلب، اللہ اکبر انسان وین رب ہے مجھے میرے نیک بندے وہ ہیں ابرار جو رب کے عذاب سے برابر وہ من خشیت ربہم طرح طرح کی آلات ہیں اسی لیے بات یاد آئی حضرت ابدبو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو رہا تھا انتقال کے وقت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے معلوم پڑا تو چونکہ سب سے بڑے حدیث کے استاد تھے بہت سارے لوگ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور عیادت کے لیے ایسے چار دیوار سے لگی ہوئی چارپائی بچھی ہوئی تھی اسی کے لیٹے تھے سارے عیادت کرنے والے موجود ہیں اچانک انہوں نے اپنا رخ دیوار کی طرف موڑ لیا لوگوں نے سمجھا شاید ان کو کروا بدلنا ہوگا اس لیے بدل لیے لیکن تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آنے لگی سسکیاں لوگوں نے گھسیٹ کر کے نکالا کمال پڑا کی دیوار کی طرف کتنے روئے اتنے آنسو گرے کہ بستر تر ہو چکا تھا پلٹایا لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں آپ کیوں پریشان ہیں یہ آپ کی بیوی ہماری بہن ہے آپ کا انتقال ہو گیا تو اس کو ہم لوگ اپنی بہن سمجھ کر کے اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے کہ کوئی تکلیف نہیں یہ بچوں کی فکر نہ کریں یہ سارے بچے ہمارے ہیں یہ نہ سوچیں کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی نہیں ان کو ہم اپنے بچے سمجھیں گے بڑی ساری چیزیں بیان کی تو کہا لوگوں اللہ کی قسم مجھے اس بات پر رونا نہیں ہے کہ کیا میری بیوی میری بیوی بیوہ ہو جائے گی میرے بچے ٹیم ہو جائیں گے میرا گھر ویران ہو جائے گا رونا اصل میں اس بات پر ہے کہ زاد کلیل و سفر ان طویل توشا بہت تھوڑا ہے لیکن اس سفر میں جا رہے سفر بہت لمبا ہے زاد ان وسفر ان طویل یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمیشہ نیک اعمال کرنے میں پہل کیا کرتے لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم نے مہینے بھر کو روزہ رکھ لیا لے لت کر لی اسی سال کے بعد ایک رات سے مل گئی بس اب گیارہ مہینے تک پھر نیکی کرنے کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے ان نل ابرار الفی ان نل الفی جہی ابرار ابرار کس کو کہتے ہیں ابرار وہ کہتے ہیں دوستوں جس کے اندر بر آ جائے در ایک حسنا ہے نیکی جیسے آپ نے نماز پڑھی نیکی ہے صدقہ دے دیا نیکی ہے روزہ رکھ لیا نیکی ہے اور ایک نیکی ایسی ہوتی ہے جو خود نیکی بھی ہے اور اپنے اندر سینکڑوں نیکیوں کو اور رکھے ہوئی ہے ایسی نیکی کو ہسنا نہیں کہتے نیکی نہیں کہتے ایسے نیکی کو بر کہا جاتا ہے لئی سل بھر رن کوشر کے ول مغرب ولا کل بھر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو بیر والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن پاک سورت البقرہ کی ایک آیت آیت نمبر ایک سو ستہتر ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیر کا تذکرہ کیا اور بڑی عجیب آیات میں سے ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں تقریباً اٹھارہ انیس چیزیں بیان کی گئی ہیں اگر وہی ساری چیزیں آ جائیں تو ہمارا شمار انشاءاللہ شاء میں ہو جائے گا اور ابرار میں جب شمار ہوا تو رب العالمین کے لال ہے ان الابرار لفی نعیم الرا ابرار اِن یور میں ہوگی نعمتوں والی جنت میں ہوگی اور بڑے بڑے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے سارے جنت کے مناظر کا دیدار کرتے ہوں گے اللہ ہم سب کو اس کا مستحد بنائے وہ آیت کیا ہے میرے بھائیوں اللہ نے فرمایا یہودیوں نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی یہ جو مغرب کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں مسجد اقسا میں ایک کونا مغرب تھا اور ایک مشرق مغرب کو یہودیوں نے اپنایا یہودیوں کی نگاہ میں سب سے اچھی سمت اور جہت جو ہوتی ہے وہ مغرب کی ہے کیوں کہتے ہیں موسا علیہ السلام شام کو اللہ تعالیٰ نے جو نبی نبوت دی تو اس وقت جو آواز آئی تھی درخت سے وہ مغرب کی طرف تھا انہوں نے مغرب کو اپنا لیا وہ سمجھتے تھے کہ مغرب کی طرف ہم نے رخ کر لیا جنت کے مستحق بن گئے عیسائیوں نے مسجد اقسا کا بالکل اس کے اپوزٹ مشرقی کنارے کو پسند کیا قبلے کی کوئی پرواہ نہیں کونے سندھ کی ایسٹ اور ویسٹ ان کو چاہیے اللہ اکبر انہوں نے جب کیا تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں تو نہ ان کو مشرق ملا ہے نہ ان کو مغرب ملا ہوا ہے عیسائیوں نے مشرق کو کیوں بنایا مکان شرقیہ حضرت کی ماں حضرت مریم نے جا کر کے ولادت کے وقت دو راستہ جگہ اپنائی وہ مشرق کی تھی اس لیے مشرق اور مغرب اور مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا اصل قبلہ ہے چاہے مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف یا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف اللہ نے فرمایا لئی سلویر الجو حکم کے مغرب اے یہود سارا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہاں تم کو مشرق مل گیا تم کو مغرب مل گیا نہیں نیکی اصل یہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو جس نے چھ چیزوں پر ایمان رکھا لئی سلبیر مشرق ابل مغرب المشرق کن برن البر من اب ولیومل آخری و نبی پانچ ارکان ایمان کا تقدیر کے علاوہ پانچ ایمان ارکان کا تذکرہ کیا چونکہ تقدیر پر آدمی وہ لوگ بھی ایمان رکھا کرتے تھے اور اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کی توحید پر قائم ہو اپنے آپ کو شرک سے بچائے اسی طرح سے اصل نیکی یہ ہے کہ انسان یوم آخرت پر ایمان رکھے جس کے اندر آخرت کی فکر ہو اور یہ ہو کہ ہاں لئی لئی سل سل انسان انسان علامہ کسی پر بھروسہ نہیں ہم فلاں خاندان سے پہنچ جائیں گے ہم فلاں کے واسطے سے جنت میں چلے جائیں گے نہیں نہیں سلیل انسان ماسا جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن کو کسی انسان کی نیکی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائے گی کلو نقص رہی نا ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گر بھی رکھا ہوگا اپنے عمل کا بدلہ پائے گا نمبر تین اللہ نے ندانی شاستر مایا ول فرشتوں کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ہیں ایسا مخلوق فرشتے ہیں متعدد کام کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نہ وہ دیوی ہے نہ دیوتا ہے نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ ہمارے لیے مشکل کو شہادت روا ہے بل عباد مکرمون اللہ تعالیٰ کے نورانی محبوب بندے ہیں اس اتوارے اللہ رب العالمین کو جو حکم کرتا ہے وہ کرتے ہیں یہ کسی بھی کسی کے نقصان اور فائدے کے مالک نہیں ہے ہیں نمبر چار ول ملا فرشتے ول ملا نمبر پانچ ول کتاب اور کتاب پر اللہ رب العالمین کی کتابیں آسمانی کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابیں برحق ہیں اور ان پر ایمان اور یہ عقیدہ رکھے کہ ہماری نجات اسی عمل پر بھی ہے اسی لیے کتاب اللہ پر عمل کرنا ہی اللہ رب العالمی نے ایمان بل کتاب کی نشانی قرار دی ہے فرمایا اللہ دینا رہو آتابل ادھ مینی ہم نے جن لوگوں کو کتاب دیا کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھنے کا حق ادا کر دیتے ہیں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہی کتاب اللہ پر عمل کرنے والے جو حقیقت میں الا امین نبی یہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ نبی گیت پانچویں چیز ہے نبیوں پر ایمان رکھنا یہ تو ایمانیات کی بات ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ اصل میں ابرار لوگ ہیں یہ پھر ہیں دل ان کے پاس ہے جو ان پانچ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اور عبادت تذکرہ کیا کہ اب عبادت کے علاوہ اللہ رب العالمین نے عقائد کے بعد اب اعمال کا تذکرہ کیا ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا بر بننے کے لیے ابرار میں شامل ہونے کے لیے ضرورت ہے انسان یہ عمل بھی کرے و سلمان اللہی زبیل قربا و سائلین ولمساکین رقاب پانچ چھ قسم کے لوگ ہیں ان پر اپنا مال سکتا کرے خرچ کرے نمبر ایک اللہ نے فرمایا محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ خواہش و تمنا اور جذبے کے تحت کرابت داروں کو اپنا مال دیتے ہیں یتیموں کو اپنا مال دیتے ہیں مسکیروں کو اپنا مال دیتے ہیں مسافروں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ پھر رکاب اور گردن کو آزاد کرانے غلام کو آزاد کرانے میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ سکھ قسم کے لوگ ہیں وہ المساکین امن السبیل والسائلین وفر رقام یہ چھ قسم کے لوگوں پر اپنا مال و خرچ کرتے ہیں پتا یہ چل گیا میرے بھائیوں زکات کے علاوہ بھی مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا رہے خصوصاً ان چھ قسم کے لوگوں پر اور پھر سبیل اللہ تو ہی ہے ہر نیک کام کے اندر اسی طرح سے اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَآتَلْ وَآتَلْ وَآتَلْ وَآتَلْ سکا اب پھر ابرار بننے کے لیے ان لفی نعیم میں شامل ہونے کے لیے پانچ چیز چھ چیزوں پر ایمان چھ لوگوں چھ لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا پھر اللہ نے السلام پچ وقت نماز کی پابندی کرے انسان اگر پچ وقت نماز کی پابندی کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے ابرار میں ہوگا اور جنت کا مستحق بنے گا ہمیں حدیث ملی حضرت ابو اماما الباہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں امام ابو داؤ امام احمد بن حمل بس صحیح یہ حدیث محدثین کے نزدیک منقول ہے اس حدیث کو سننے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا جو ہر وقت نماز کی صرف رمضان تک نہیں زندگی بھر جس نے نماز کی پابندی کی وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے ہاں ابرار میں شامل ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے حضرت ابو ریہ کہتی ربی اللہ کہ اللہ کو فرماتی میرے ان کانوں نے سنا فرمایا من خارا زمین بہتی محتاطی مکتوب تھی کان لہو کا محرط اور کما کار آپ نے ساتھ فرمایا اے میرے امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو آپ فرماتے سنو من خارا زمین ہی جو انسان اذان ہوتے ہی نماز کا وقت آیا پاک ہو کر کے صاف ہو کر کے مکمل وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف نکلا تاکہ جا کر کے فریض نماز اللہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے فریضے کو مکمل کرے آپ نے ساتھ رمایا ایسا انسان نماز کی نیت سے جب وضو کر کے پاک ہو کر کے اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو نہ کاج دل محرف اللہ تعالیٰ اس نمازی کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا احرام بند کر کے کھانے کا کے حج کرنے والے کو دیتے ہیں اس پر آدمی نماز نہ پڑھے آگے بڑھو یہ تو نماز فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے پھر آپ نا کے ساتھ رہے ومن خراجا ومن ومن خراجا الا تصبیح ومن خراجا الا تصبیح یصلی لا ينسبه الا اياه کان لہو کا حجر حجر المعتمی اور جو انسان میرا جو امتی کہیں دکان میں ہے اپنے گھر میں ہے سفر میں ہے اپنے کاروبار میں ہے کہیں ہے اور چاش تک کا وقت ہوا اگر اٹھ کر کے وہ اپنے آفس سے نکلا اپنے گھر سے نکلا اپنے دکان سے نکلا اور اللہ کی ردا کے لیے جس نے چاش کی نماز پڑھ لیا اللہ تعالیٰ ایک مکمل عمرہ کرنے کا ثواب اس کو دیتی نمبر تین ان میں شامل ان دربرار لفی نہیں یہ نماز کی برکت ہے آج اس کو ہم نے ترک کر رکھا ہے فخلف من بعدهم خلف ادا الصلاه فتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اتنی پسنے ثواب روزانہ ہم ضائع کریں صرف نام ہمارا شمس الاسلام شمس القمر ہو آگے ذرا سنو آپ نے ساتھ رمایا ہے کہ وہ سلاد سلاد السر سلاد لال فیحا کتاب سل او کما کا سن میرے کس امتی نے ایک نماز ادا کیا بھی جمعے کی ادا کیا زہر کی ادا کیا پھر اس کے بعد مگ اثر کی نماز جس نے ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز ادا کیا اور دوسری دونوں نمازوں کے درمیان اس نے کوئی گناہ فضول و بیکار اپنا ٹائم برباد نہ کیا ہو جمعے کی نماز پڑھی ایسا نہیں کہ لایا چیزوں میں فضول چیزوں میں ڈرامے دیکھنے میں فلمیں دیکھنے میں لہو لائی میں کھیل کود میں کسی نے کرکٹ گراؤنڈ فل کیا ہے کسی نے فٹ بال گراؤنڈ فل کر رکھا ہے کتنی نیکیوں سے محروم آپ نے ساکرمایا سناتن پھر اس نے سنا تالب و جس امتی نے ایک وقت کی نماز پڑھی پھر دوسری نماز پڑھی اگر دوسری دونوں نمازوں کے درمیان اپنے وقت کی قدر کیا عزت کیا اپنے وقت کی قیمت سمجھی اور اپنے آپ کو گناہوں برائیوں فضول چیزوں سے پڑھا بچا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کا الیون میں شامل ہونے والے جنتیوں میں نام لکھ دیتے ہیں انسان کو چاہیے ان لفی علی کما یو بہت بڑی نعمت ہے جنت مل جانا اور خاص طور سے نماز کی پابندی اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے جس میں ہم سے کوتا ہی ہوا کرتی ہے حج کا ثواب عمرے کا سواب اور سب سے بڑی چیز کیا اللہ کا تین قسم کے بندے ہیں جن میں سے تینوں کی حفاظت جان کی مال کی عزت کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے نمبر ایک مسجد وہ آدمی جو اذان سنتے ہی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے اور آتا ہے اللہ نے اس کی گارنٹی اپنے ذمے لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے فرمائے اکول کو لہٰذا سفر اللہ من کل دم بھی تو الحمد للہ وقفا وسلام صفا بعد اسی طرح سے میرے واحد زکا نماز قائم کیا اور سکا دیا پھر اللہ رب العالمین نے ایک معاملات کا تذکرہ کیا اسلام میں حقوق الحقوق بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں لین دین لینا ہاں، ہاں، بے شرا کاروبار اللہ نے ساتھ رمایا واقعات اور میرے نیک بندے ابرار اس وقت بنتے ہیں جب لوگوں سے جو بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے آج معاشرے میں پتہ نہیں کتنی مصیبتیں کتنی مشکلات امت پر صرف وعدہ خلافی کرنے کی بنا پر آیا کرتی ہیں اس لیے معاملات میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ نے عفاعت وافو بھی نہ دے انہد کانا اے لوگ وعدے کو پورا کرو کیوں اگر وعدہ پورا کریں گے تو اس کے برکت سے بر ہے پچاس سو نیکیاں معاملات کے اور اس کے ساتھ اللہ تمہیں عطا کر دے گا وعدہ پورا کرو اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اخلاق کے کی تعلیم دی اخلاق فرمایا وہ نفل بسائی وہ ورائی وحین الباس آخری تین چیزیں صبر کرتے ہیں میں غرہ میں اور حین الباس تین مواقع ہیں اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اس صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر کے تین مواقع بڑے خطرناک ہیں بڑے اہم ہیں نمبر ایک وہ وساویری نفل بسا کتنی بھی روزی کی کاروبار کی پریشانی اور تنگی ہو کی کفر شرک نہیں کرتے کوشش کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں رب سے وہ رب سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ وہ وقت کب اللہ آئے گا کہ میری پریشانی دور ہو جائے صبر کرتے ہیں نہ کسی قبر کا سجدہ کیا نہ تعبیر و گندے کرائے اور نہ تو یہ کسی کے پاس گئے جیسے رہا ہے اگر تھوڑا سا کاروبار ڈاؤن ہوا کسی کے بعد سے بس کسی نے بندش کر دیا ہے یہ بندش کرنے والا شرکیا اے میرے بندو یاد رکھو دنیا میں کسی پیر فقیر ملند کو انسان اور جنات کو میں نے یہ طاقت دی ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے رشتے کا دروازہ بند کرے ہمارے یہاں اولاد نہ ہو تو بابا نے بندش کی ہے رسک نہ تو بابا نے بند ارے اس بابا کی خود بندش لگی ہوئی ہے اس سے بڑا بندش والا کون ہے میرے بھائی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھو ماں جب تہ اللہ سے مل رہا اللہ جس کے لیے رزق کا دروازہ اولاد کا خیر کا برکت کا دروازہ کھول دے فلا فلاں کا اللہ فرماتے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بھی اللہ کا کھلے ہوئے دروازے کو بند چند ٹکے کی تعویذ بند کر دیتی ہے ہمارے شرکی عقیدہ کفری عقیدہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ نمبر تھری دو صبر کا پڑ رہا تکلیف بیماری تکلیف بیماری کوئی اور کسی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرنا اور انا انا اللہ و پڑھنا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنا اللہ مصیبت کو دور کر دی اس موقع پر صبر کرنا نمبر تین وحین الباس خوف کے وقت جنگ کا معاملہ ہو دشمنوں کے گلبے کا معاملہ ہو کچھ اور بازوں کا معاملہ ہو ایسے موقع پر وہ آپ کو میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں آپ کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے اندر بزدلی آ جائے بزدل نہیں ہوتا مسلمان ابرار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متوقع کر کے صبر کرتے رہتے ہیں اور جتنا ان کے اندر معاملہ ہوتا ہے استداد ہے اس معاملے کو سلجھانے اور ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں یہ تقریباً سترہ اٹھارہ چیزیں اللہ نے بیان کے فرمایا الادین اسدا یہ ہیں سچے لوگ وہ اولا اور یہ اور وہ لوگ جن کے اندر تکوا آ چکا ہے ان المتقین فی غلال وعیون فی جنات پہ ڈالو پوری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر یہ ساری خوبیاں پیدا کر دے اور یہ جب آ گیا ہمارے اندر تو ہم سب کس میں شامل ہو جائیں گے ابرار ان الابرار لفی نعیم ان پڑھتے چلے جائیں سورہ ان میں ابرار کا بڑا تذکرہ ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سے فرمائے ساری مشکلات کو دور کرے عالمین ہمیں جو بیمار سے فار کو تھا فرما جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے الہر عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرما ہر بنا ہر مصیبت سے بچا لے جس ملک میں رہتے ہیں خصوص جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو اللہ تعالیٰ ہر ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے اللہ تعالیٰ صحت اور اور نصیب فرما سازشوں کے سازشوں کرنے والوں کے شر و مکر سے اللہ تعالیٰ بچا لے العالمین ان تمام حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھنا قوم اور وطن کے خیر ہے اور ہر ایسے کام سے روک رہے ان کے ہاتھوں کو جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا غضب امت کا نقصان قوم اور ملت کا خسارہ ہو الہ العالمین اتحادی فوجی جو ظالموں کا کا ظلم ختم کرنے کے لیے اور مظلومین کی مدد کے لیے اعلائے کرمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کلبے اور نصرت عطا فرما الہ العالمین ان میں جو شہید ہو رہے ہیں ان کو درج شہادت نصیب فرما رب العالمین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 تذکرون الله ودعوه يستجب لكم ورد الله